منصور نے محمد بن مسلم زہری سے اسی صنعت کے ساتھ ابن عیینہ کی روایت کے مانند روایت کی اور کہا عرق جس میں کھجوریں تھیں اس عرق سے مراد بہت بڑی ٹوکری ہے اور انہوں نے اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے یہاں تک کہ آپ کے دونوں جانب کے دندان مبارک ظاہر ہو گئے کہ الفاظ ذکر نہیں کیے صحیح مسلم حدیث نمبر دو ہزار پانچ سو چھیانوے